شاہدین ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد نبی المّا علیہ وسّ وسلم برادران ملت بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ہمارے وہ نوجوان بچے اور بچیاں جنہوں نے امسال اپنے جی سی ایس کا اگزام دیا کل کا دن ان کے لیے بہت بڑا دن ہے کہا جاتا ہے کہ کل کا تھرسڈے ڈے ان بچوں اور بچیوں کے لیے یا تو ڈریڈڈ تھرسڈے ڈے ہوگا یا موسٹ پلیزنٹ ہرس ڈے ہوگا کیونکہ کل صبح میں ہمارے ان جی سی ایس سی کے بچوں اور بچیوں کو ان کا ریزلٹس دیا جائے گا کل صبح صبح ہی ہمارے یہ بچے ہماری یہ بچیاں اپنی اسکولوں میں پہنچ جائیں گے اور انتظار کریں گے اس انولپ کا اس لفافے کا جو ان سب کو ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اب یہ لفافہ ان کے لیے یا تو خوشی کا باعث ہوگا یا یہ انولپ ان کے لیے غمی کا باعث ہوگا یہ انولپ کھولتے ہی یا تو ان کا کل کا Thursday graded Thursday ہوگا یا کل کا Thursday most pleasant Thursday بن جائے گا ڈپینڈس کے ان کا ریزلٹ کیا آتا ہے اگر انہوں نے اس انولپ کو کھولا کھولنے کے بعد ریزلٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو رزلٹ ہمارے سامنے ہے وہ ریزلٹ مجھے خوش کر دینے والا ہے اور جو تمنا تھے اس کے مطابق میرا رزلٹ آیا ہے جیسے میرے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ جو مجھے گریڈز ملیں گے اسی کے مطابق مجھے میرا ریزلٹ ملا یا اس بچے یا بچی نے یہ دیکھا کہ میں اپنے سارے سبجیکٹس میں پاس ہو گیا مجھے اے سٹارز ملے مجھے ایز ملے مجھے بیز ملے اس بچے کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی کل ان کی آنکھوں سے ٹیئرز آف جوائے خوشی کے آنسو بہرے ہوں گے وہ اتنے خوش ہو جائیں گے اپنے ریزلٹ کو لے کر اچھلنے لگیں گے اپنے بڈیز اور اپنے فرینڈز کو وہ اپنا ریزلٹ بتائیں گے اور کہیں گے اتنے وہ خوش ہوں گے ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ہوں گے اپنے سارے فرینڈز کے سامنے اترا رہے ہوں گے اپنا ریزلٹ بتائیں گے اپنے ٹیچرز کے پاس بھاگتے ہوئے جائیں گے انہیں تھینکس کہیں گے کہ آپ نے اتنی ہمارے پیچھے محنت کی اور نتیجہ نتیجے میں ہمیں اتنا اچھا ملا اور گھر آ کر تو اپنے ماں باپ سے لپٹ جائیں گے اپنی ماں سے لپٹ جائیں گے خوشیاں منا رہے ہوں ہوں گے گے ان کے ماں باپ بھی بہت خوش وہ اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ آج کا یہ تھرس ڈے میری لائف کا موسٹ پلیزنٹ تھرس ڈے ہے اور اب فکر میں لگ جائیں گے کہ میں اے لیولز میں کون سے سبجیکٹ سلیکٹ کروں ایک طرف تو ایک بچی اور بچی کا یہ عالم ہوگا لیکن دوسری طرف ایسے قد بد نصیب بچے بھی ہوں گے بچیاں بھی ہوں گے اللہ ان سب کو کامیابی نصیب فرمائے لیکن ایسے بچے اور بچیاں بھی ہوں گے کہ کل جب اپنا ریزلٹ کھولیں گے اور جب اپنے ریزلٹ کو دیکھیں گے اور جب یہ دیکھیں گے کہ میرے میرے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں آئے یا میں فیل ہو گئی مجھے ڈیز یوز ملے تو اس بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے یہ ٹیئرز آف سورو ہوں گے ان کی آنکھیں رو رہی ہوں گی یہ غمزدہ ہو جائیں گے ان کا کل کا تھرس ڈریڈڈ ڈریڈ بن جائے گا اتنے غم میں اتنے افسوس میں ہوں گے وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہیں گے بلکہ اپنے فرینڈ سے اپنے کو چھپا دیں گے جلدی جلدی گھر کی طرف جائیں گے اور وہ وہ وہ وہ ماں ماں کے کے سامنے سامنے اپنے والد بچہ بچی گڑ گڑا کر روئیں گے انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہوگا انہیں یہ فیل ہوگا کاش ہم نے لیسنس میں کانسنٹریٹ کیا ہوتا کاش ہم محنت کے ساتھ پڑے ہوتے تو آج یہ ریزلٹ دیکھنا نہ پڑتا کاش ہمارے لیے جو انٹرونشن کے لیسنز بک کیے گئے تھے کاش ہم اس میں جاتے اپنے سنڈیز اس میں لگاتے اپنے ویکنڈز اپنی پڑھائی میں لگاتے تو آج وہ دن دیکھنا نہ پڑتا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں رو رہے ہیں ان کا تھرس ایک ایسا تھرس بن گیا کہ جس میں یہ بہت ہی غمزدہ ہے ایک ڈیڈڈ تھرس تھا اور اب یہ ارادہ کریں گے ہو گیا سو ہو گیا چلو اب جنوری میں ریسٹ کر لیں گے پھر ان سبجیکٹس کا ہم امتحان دے دیں گے یہ ان لوگوں کی آسو ہوں گے ان کا یہ افسوس ہوگا خیر یہ تو ایک ایک دن کا رزلٹ ہے ہمارے جی سی سٹوڈنٹس کا لیکن میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں ایک ریزلٹ ہمارا بھی تو آنے والا ہے ہمارا آخرت کا رزلٹ ہماری زندگی کے بعد کا رزلٹ اور اس رزلٹ کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے اسی لیے میں نے قرآن کریم کے ان آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اس رزلٹ کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوگی اس بندے کے اس بندے کے جب قیامت کے میدان میں اسے اس کا رزلٹ دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَمَّا ماں مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے نیک نیکمال کیے ہوں گے اللہ کو راضی کیے ہوں گے ان کی آخرت بن گئی ان کی قیامت بن گئی ان کے لیے سب کچھ کامیابی کامیابیاں ہوگی اور اس دن جو ڈے آف ججمنٹ کو اس قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ان کے نام اعمال کو دیا جائے گا قرآن کہتا ہے رائٹ ہینڈ میں نام اعمال کو دیا دیا جائے گا وہ اتنا خوش ہوگا اتنی بشاست میں ہوگا لوگوں کو کہے گا ہاں مکرو کتابیا کمیا جس ریڈ مائی ریزلٹ ذرا پڑھ کے تو دیکھ مجھے تو ایز ملے ہیں میں تو اسٹار لے کر آیا اللہ نے تو میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا وہ پھولے نہیں سمائے گا اتنا خوش ہوگا وہ بندہ وہ بندی جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا وَأَمَّا مَنْ كِتَابَهُ بِشِمَالِ اللہ فرماتے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے لیفٹ ہینڈ میں ان کے نام عامال کو دیا جائے گا اور جب وہ نام عامال لیفٹ ہینڈ میں ملا مطلب یہ ہے تم دنیا کے اگزام میں فیل ہو گئے تمہیں یوز اور ڈیز ملے ہوئے ہیں تم کسی لائق نہیں رہے اب تمہارا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے تمہیں جہاں جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لموت کتابیا کاش آج ریزلٹ کا ڈے نہ ہوتا کاش آج مجھے ریزلٹ نہ دیا جاتا اتنا افسوس کرے گا افسوس کرے گا لیکن وہ افسوس کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا ریزلٹ کا دن آ گیا ہے ریزلٹ اسے مل گیا ہے جیسا کیا تھا ویسا انجام مل گیا اور میرے بھائیو یہ اللہ کا محشر ہوگا اللہ جمع کریں گے اللہ رزلٹ دیں گے وہاں یہ نہیں چلے گا اگر یہاں دنیا میں ہوتا تو وہ لیفٹ ہینڈ سے کب رائٹ ہینڈ میں ڈال دیتا پتا بھی نہیں چلتا ادھر سے ادھر گھما دیتا لیکن یہ تو ایسا اللہ کا حکم ہوگا کہ لیفٹ ہینڈ میں ریزلٹ آئے گا اب وہ رائٹ میں اسے نہیں رکھ سکتا ہے وہ فیل ہو چکا ہے اور اس کے لیے بڑے سخت معاملے ہوں گے اور قرآن کریم میں تو ایک تیسری چیز کو بھی بیان کی دیا گیا کہ ایک طرف رائٹ ہینڈ میں لے کر ریزلٹ کھڑے ہوں گے لوگ جو جنت میں جائیں گے دوسری طرف لیفٹ ہینڈ میں لے کر کھڑے ہوں گے لوگ جو جہنم میں جائیں گے اور قرآن کہتا ہے تیسرا گروپ بھی ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا كِتَابَهُ وَرَاءَ فَسَوْفَ سُبُورًا سَعِيرًا اللہ فرماتا فرماتے ہیں ایسے بھی بدنصیب ہوں گے کہ جن کو پیٹ کے پیچھے نام نامیامال دیا جائے گا پیٹ کے پیچھے انہیں نام نامیامال دیا جائے گا اور پیٹ کے پیچھے کیسے نام انامیامال ملے گا بعد مفسرین نے تو یہ توجہ کی ہے کہ اللہ ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے کہ تُو نے دنیا میں میرے حکموں کو زلیل کیا آج تجھے تیری بیک پر تیری پیٹ کے پیچھے تجھے نام عامل دوں گا تجھے زلیل کر دوں گا لیکن بعض مفسرین کرام نے یہ نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پیٹ کے پیچھے نام عامل ملے گا ان کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہوگا فرشتہ نام عامل لے کر آئے گا اور فرشتے کو حکم دیا جائے گا اس اس کی پیٹ کے پیچھے اس کے نام یامال کو دے اور دینے کا طریقہ یہ ہوگا اس کے لیفٹ ہینڈ کو فرشتہ پکڑے گا اور اس کا وہ لیفٹ ہینڈ اس کے سینے میں مارا جائے گا مارا جائے گا مارا جائے گا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اتنے زور زور سے سینے میں مارا جائے گا سینہ پھٹے گا ہاتھ کو اندر ڈالا جائے گا اور کمر میں سے اس کے ہاتھ کو باہر نکالا جائے گا اللہ حفاظت فرمائے لیفٹ ہینڈ کو اندر گھسا کر پیچھے سے نکالا جائے گا اور اس وقت اس کے ہاتھ میں وہ اس کے نام اعمال کو اس کے لیفٹ ہینڈ میں ڈال دیا جائے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نام اعمال پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا ایک تو وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی کا دل دکھایا ہے اور اب تک اس سے معافی نہیں مانگی اور اس کے پہلے اس کی موت آ گئی تو لوگوں کا دل دکھانے والے اللہ کے گھر سے روکنے والے ان کو تو پیٹ کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا اللہ تبارک بطالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بہرحال وہ قیامت کے دن رائٹ ہینڈ میں لیفٹ ہینڈ میں پیٹ کے پیچھے نامہ اعمال کو دیا جائے گا تو جیسے ہمارے یہ بچے اور بچیوں کے لیے کل کا ریزلٹ کا دن اتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ اتنے ٹینشن اور پریشر میں ہے ذرا سوچو کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ جب یہ معاملہ کیا جائے گا دنیا میں تو بہت اچھا ہے ڈیز آ گئے یوز آ گئے فیل ہو گیا تو ریسٹ کر لے گا جنوری میں اس کی ریسیٹ ہو جائے گی قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ایمان والے وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال پیٹ کے پیچھے نام اعمال جہنم کا فیصلہ وہ بھی اللہ کو اپلیکیشن دیں گے مولا وی وانٹ ٹو ریسٹ اللہ ہمیں ریسٹ کرنا ہے ہمیں بھی واپس ایگزام میں بیٹھنا ہے اور قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وہ لوگ بھی اپلائی کریں گے کہ اللہ ریسٹ کا ایک اور موقع دے دے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں رب عمل صالحا فیما ترکتو اے اللہ ون مو چانس ایک ریسٹ کا موقع دے دے ہم واپس دنیا میں جائیں گے اچھے اچھے عمل کر کے آئیں آئیں گے جو مس کیا ہے سب کو کر کے آئیں گے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انہا کلمتن وقائلہا اللہ جنجوڑ دیں گے کلا ہرگیز نہیں انہا کلمتن وقائلہا یہ تمہاری زبان کی باتیں ہیں جو تم نے اپنی زبان سے بول دی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے یہاں پر تو ریسٹ بھی نہیں ہوتی اس وقت سوچو میرے بھائیو کتنا انسان پچھتائے گا افسوس کرے گا تو یہ دنیا کے ریزلٹس ہمیں میسج دیتے ہیں پیغام دیتے ہیں میں ہمارے ان نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہوں گا کہ جیسے اس امتحان کے ریزلٹ کی تمہیں فکر ہے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے ہمارے آخرت کے امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے وہاں ریسٹ کا ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے دنیا میں ہمیں عمل کرنا پڑیں گے اور کون سی عمل کروں گے وہ بھی قرآن کریم نے ہمیں بیان کر دیا پہلا پارا سور آپ شروع کرتے ہو اللہ نے وہاں پر بتلا دیا یہ سب عمل کر لو دائیں ہاتھ میں نام دوں گا ریسٹ کی فرمائش بھی نہیں کرنی پڑے گی اور وہ اعمال کون سے قرآن کریم نے بیان کیا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون تین عمل تو یہاں بتلا ہے چوتھا عمل اللہ بتلا رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ ضلع وَمَا أُنزِلَ مِن ان قبلک اور پانچواں عمل بتلایا هُمْ يُوقِنُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پانچ عمل ہے جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان پانچ عمل پر عمل کر لو وَاُلَائِكَ و الْمُفْلِحُونَ کہ میں تمہیں کامیاب کروں گا تم اس ٹیسٹ میں اگزام میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہارے رائٹ ہینڈ میں تمہیں نام عمال کو دیا جائے گا خیر ان پانچوں عمل کی بہت تفصیل ہے صرف خلاصے کے طور پر بیان کر دو پہلا عمل بیان کیا گیا اللہ پر ایمان لے آؤ غیب پر ایمان لے آؤ اللہ کے وحدانیت پر ایمان لے آؤ نبی کی رسالت پر ایمان لے آؤ وَيُقِيمُونَ الصَّلَا نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رضون اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قبل متعلق قرآن پر بھی ایمان رکھو اگلی کتابوں پر بغیر تحریف کی حالت کے جو کتاب ہے اس پر بھی ایمان رکھو اور پانچواں عمل بتلایا گیا وہ آخرت کے اوپر تمہیں یقین ہونا چاہیے یہ پانچ عمل ہے ان پانچ عمل پر عمل کر لو اللہ کا وعدہ ہے تم امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے اور تمہیں نام عمل رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا ان میں سب سے اہم عمل وَبِلَاخِرَتِهُمْ بلاخرت آخرت پر یقین کر لینا میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا عمل ہے یہ ایسا انقلابی عمل ہے کہ جس کو آخرت پر یقین ہو جائے سارے عمل کرنا آسان ہو جائے گا اگر ایک آدمی کو آخرت پر یقین ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا روزہ بھی رکھے گا حج بھی کرے گا زکاة بھی دے گا بلکہ گناہ بھی کرنا ہوگا کمرے میں بند ہوگا اندھیرا ہوگا ڈور لاکھ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے گناہ کرنا چاہتا ہے آخرت پر یقین ہے تو دل کہے گا کوئی نہیں دیکھتا ہے میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ایک ایسا انقلابی عمل ہے آخرت کے اوپر یقین کا رکھنا اور یہی وہ یقین تھا جو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین میں ایسا جم کر بھرا ہوا تھا ہر معاملے میں آخرت کی فکر ہر معاملے میں یہ فکر کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں نے ایمان قبول کر لیا دیکھو جتنے بھی قرآن میں احکام آئے صحابہ سب سے پہلے پریشر میں آ گئے کیا ہوگا کیا ہوگا آیت کریمہ نادل ہوئی یا الذین رجس من عمل الشیطان آیت کریمہ نادل ہوئی اور اللہ نے فرمایا ایمان والو آج کے بعد تم پر شراب حرام ہو گئی الکوہل حرام شراب حرام جیسے یہ آیت کریمہ نادل ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین لپکتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں شراب حرام ہو گئی آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اسے پیئیں گے نہیں اسے چھوئیں گے نہیں ہم نے سب کچھ توڑ دیا ہر برتن کو ختم کر دیا لیکن فکر اس بات کی ہے آج تک جو ہم نے شراب پی اس کا کیا ہوگا ہمارے وہ بھائی جو شراب پی کر گئے اور جن کا انتقال ہو گیا ان کا کیا ہوگا بلکہ یہاں تک روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں شراب حلال تھی نتیجہ یہ ہوا کئی صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو گزوہ احد میں شراب پی کر گئے تھے جب غزوہ احد میں گئے تھے شراب پی کر گئے تھے اور شہید بھی ہو گئے تو یہ سوال کر رہے کہ ان کے تو پیٹ میں ابھی شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے ان لوگوں کا کیا ہوگا شراب تو آج حرام ہوئی ہے آج کے پہلے جنہوں ہم نے پیا ہم معافی مانگ لیں گے جو پی کر چلے گئے مر گئے جو شہید ہو گئے ان کا کیا ہوگا صحابہ پریشان یہ ہے آخرت کی فکر کہ کیا ہوگا ہمارا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نادل ہو گئی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي مَا طَعِمُوا اللہ نے کہا کہ آج تک جو بھی معاملہ ہوا ہے اللہ نے سب کو معاف کر دیا شراب آج سے حرام ہوئی ہے اب سے مت پینا جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے کب سے معاف کر دیا تو معلوم یہ ہوا صحابہ کو اس کی فکر تھی وہ آیت نازل ہوئی وَجْهَكَ وجہ الْمَسْجِدِ الحرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب نماز فرض ہوئی ہے ہمارا قبلہ مسجد اقسا تھی پیلسٹائن کی مسجد یہ ہمارا قبلہ تھی اسی کی طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کاش ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جاتا ہم اللہ کے گھر ہی کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے لیکن حضور کے دل میں تمنا ہے ابھی اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ملی ہے لیکن ایک دن وہ آیا مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے یا وہ زہر نماز تھی یا اثر کی راوی کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور ڈیورنگ دا نماز نماز کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی کہ محبوب اب تک تمہارا قبلہ مسجد اقسا تھا آج ابھی اسی وقت ہم حکمت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر دو جیسے ہی آرڈر آیا ابھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فروا رہے ہیں نماز میں موجود ہے ڈیورنگ دا نماز یہ حکم آیا اور میں آپ کو پوزیشن بتلاؤں کیسے تھا جسٹ فار یہ مسجد ہے جسٹ حضور یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فیس کیے ہوئے ہیں صحابہ پیچھے ہیں جب یہ حکم آیا کہ نبی قبلہ بدل چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر نمازی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اپوزٹ ڈائریکشن میں آئے کیونکہ قبلہ بیت اللہ کا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس طریقے سے قبلے کی جانب ہو گئے جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرف پڑھا رہے تھے اور اچانک اپوزٹ ڈائریکشن کو فیس کر رہے ہیں تو نمازی میں صحابہ نے اپنے آپ کو ٹرن کر دیا اور سب حضور کے پیچھے ہو گئے اور اس طریقے سے یہ ایک ہی مسجد میں ایک نماز میں دو دو قبلے کے ذریعے نماز پڑھی گئی آج اسی مسجد کو ہم مسجد قبلتین کہتے ہیں اور جب مدینہ منورہ ہم جاتے ہیں تو باقاعدہ ہم زیارت کے لیے اس مسجد میں جاتے ہیں جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے تو آیت کریم آئی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ میرے نبی آج سے تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے اب بیت اللہ کو فیس کرو صحابہ پھر پریشان کہ چلو آج سے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے آج کے پہلے کا کیا کتنی نمازیں تھے سب ہماری کیا ہوگی اور ہمارے جو مرحوم دنیا سے چلے گئے وہ تو مسجد اقسا کی طرف پڑھ رہے تھے ان کا کیا ہوگا یہودیوں کو مزہ آ گیا قرآن کریم کے دوسرے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ مِنَ النَّاسِ مَا قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا یہودی مذاق اڑانے لگے تمہاری آج تک کی نماز بیکار تمہاری سب نماز بیکار ہو گئی تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے تم نے مسجد اقسا کی کی طرف نماز پڑھی تمہاری سب نماز گئی تمہارے مرہوموں کی نماز بیکار ہو گئی یہودی مذاق اڑانے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کرے قبلہ بدل گیا آج سے بیت اللہ کی طرف پڑھیں گے آج کے پہلے کا کیا ہوگا ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا ان بہنوں کا کیا ہوگا جو مروم ہو گئے فوراً آیت کریمہ اتری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ ایمانَكُمْ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو یہ کہہ دو کہ اگر کل وہ قبلہ تھا تو اس قبلے پر بھی ہم نے نماز کو قبول کیا آج یہ قبلہ ہے اس پر بھی ہم نماز کو قبول کریں گے بلکہ ایمان والوں کو اطمینان دلا دو فَإِنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اگر تمہیں قبلہ معلوم نہیں ہے جست اندازہ لگا کر تم نے کسی طرف نماز پڑھ لی ہم اسے بھی قبول کر لیں گے تو یہ گویا دوسرا معاملہ ہوا جہاں صحابہ پریشان میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب آخرت کا کسی کو عقیدہ جم جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین پریشان ہو جاتے ہیں ایک اور موقع آیا آیت کریمہ نادل ہوئی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم آیت کریمہ اتری اے صحابہ کی جماعت یاد رکھنا تمہاری بیویاں تمہارے تمہارے بچے دشمن ہیں یہ آیت کریمہ اتری صحابہ پھر پریشان کہ اچھا ہماری بیوی بچے ہمارے دشمن ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی بچے جو شوہر کو جو بیوی یا باپ کو جو بچے عبادت نہ کرنے دے نماز نہ پڑھنے دے دین پر نہ چلنے دے ایسے بچے اور ایسے بیویاں دشمن ہوا کرتے ہیں لیکن یہ آیت کریمہ جب اتری ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری بیویاں یہ تمہارے لیے دشمن ہے صحابہ ایسے ہو گئے کہ اچھا ان اولاد کی وجہ سے اور بیوی بچوں کی وجہ سے ہم جہاد میں جانے کے لیے پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ سب ان کی کی وجہ سے ہوتا ہے اب اتنے غصے ہو گئے اپنے بیوی بچوں پر سختی کرنے لگے ان پر تشدد برتنے لگے ابھی یہ معاملہ ہوا آیت کریمہ نادل ہو گئی وَإِن تَعْفُو وَتَسْفَحُو وَتَغْفِرُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے تمہیں معافی کے ساتھ میں عفو درگزر کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جب بھی ایسا کوئی پیغام آیا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پریشان ہو گئے آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ حق تقاتے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ آیت جب نادل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو رونے لگے کہ اللہ کہتا ہے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے میرا حق ہے ہم ایسے کیسے ڈر سکتے ہیں اتنا تقوی ہم کہاں سے لائیں ہم ایسا تقوی کہاں سے اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے صاحب جلالین نے لکھا کہ حق کا تقاتی ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی ناشکری نہ کرے اللہ ہی کا ذکر کرے غیر اللہ کا ذکر نہ کرے صحابہ پریشان ہو گئے دوڑتے ہوئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حکم نازل ہوا ہے یہ تو بڑا سخت حکم ہے کہ جیسے اللہ کہتا ہے ویسے ڈرو ایسا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے فوراً آیت کریم آئی فتق اللہ مستطعتم کہ میں اپنے صحابہ کو یہ کہہ دو کہ مطلب اس کا یہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق تقوی اختیار کرو فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے تو یہ کئی واقعات اگر ہم قرآن کریم میں سٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب آخرت کا یقین ایمان والے میں بن جاتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی اللہ کی فکر کرتا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا میرا معاملہ کیا ہوگا میں کس طریقے سے زندگی گزاروں گا تو یہ اگر ہمارے اندر اوصاف آ جائے آخرت کا پکا یقین بن جائے تو یہ سارے اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ ریزلٹ کا دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف طے شدہ ہے نام اعمال ملنے والے ہے اس کے لیے پریپیریشن کے لیے ہم سب کے پاس اتنا وقت ہوگا ایسی ہمت ہوگی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا یہ سب سے بڑا کمال ہے جو پورے قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آیا جس میں اللہ کا معاملہ ہے نبی کا معاملہ ہے اللہ کی ذات پر کوئی معاملہ ہے ان کے مزاج بدل جاتے ہیں اور اللہ اور رسول کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی منزل قرضا حسنا اس آیت میں میسج ہی آیا کون ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا کون ہے جو اللہ تبارک و کو کے راستے میں اپنی دولت کو لٹائے گا یہ آیت کریمہ نادل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی یہ آیت چلتے چلتے یہودیوں کے کان میں بھی پڑ گئی اب ایک دن ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں سارے یہودی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر راستے سے گزر رہے ہیں اور اکیلے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہودیوں کو مذاق سوجی تو وہ جو یہودیوں کا گروپ تھا اس میں ایک بوڑھا یہودی تھا وہ کہنے لگا ارے سنا تم نے زور سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کے لیے سنا تم نے یہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ تو اب غریب ہو گیا ہے ناؤز باللہ بھیک مانگنا اس نے شروع کر دیا ہے ان کے خدا نے اپنے بندوں کو کہتا ہے مجھے قرضہ دو قرضہ دو پیسہ دو منزل اللہ کون اللہ کو قرضہ دے گا تو مسلمانوں کا خدا بکھاری ہو گیا نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے ان سے بھیک مانگتا ہے ان سے پیسے مانگتا ہے یہ وہ یہودی کہنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اندر سے آگ بگولا ہو گئے کہ اس کی یہ مجال کے میرے مولا کو نارا میرے مولا کے بارے میں ایسی باتیں کہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے ہوئے بالکل جپٹ کر اس کی طرف گئے اور ایک ایسا زور سے تماچا مارا ہے وہ دھڑام سے بوڑھا تو تھا زمین پر گر گیا لیکن ابو بکر کے جلال کو دیکھ کر دوسرے یہودی بھی بھاگے کہ آج یہ بہت گرم ہے آج یہ نہیں چھوڑیں گے وہ سب بھاگ گئے بوڑھا زمین پر گرا ہوا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں ہے بوڑھا زمین پر ہے انتظار کر رہے ہیں اٹھے تو پھر ایک لگاؤ لیکن وہ پہلے میں ہی کلین بولڈ ہو گیا تھا تو اس نے انتظار کرتے رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا لیکن وہ نہیں اٹھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے یہ شیطان بوڑھا مار تو کھالی اس نے لیکن جیسے دیکھا کہ ابو بکر چلے گئے سیدھے دوڑتا ہوا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر واویلا مچانا شروع کر دیا کہ اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انصاف مانگنے آیا ہو آپ تو انصاف کرنے والے انسان ہو لوگ آپ کے انصاف کی تعریف کرتے ہیں امین و صادق آپ کو کہا جاتا ہے مجھے انصاف چاہیے انصاف میرے ساتھ ایک مسلمان نے ظلم کیا ہے مجھے انصاف انصاف چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو قریب بلایا اس سے پوچھا بھئی معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ خام و خام میں بیٹھا ہوا تھا تمہارا ابو بکر وہاں سے گزر رہا تھا بلا کسی وجہ کے اس نے مجھے تماچا مار دیا تمہارے ابو بکر نے مجھے وداؤٹ اینی ریزن میں بیٹھا ہوا تھا مجھے زور سے تماچا مار دیا کیا اس لیے کہ ہم یہودی ہیں ہم پر ظلم کرتے ہو تو مسلمان مجھے انصاف چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فوراً سمجھ گئے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا شو کہ میرے ابو بکر نے تجھے مارا ہے یہودی کہنے لگا ہاں ہاں میں آپ کے ابو بکر کو پہچانتا ہوں اسی نے مجھے مارا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا میرے بھائی تجھے پتا ہے واقعتاً تجھے ابو بکر نے مارا تھا یا وہ میرا عمر تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا کہ میرا عمر بڑا چلا لی ہے ابو بکر تو بچارے بڑے متوازی اور بہت نرم تھے کہا نہیں نہیں مجھے ابو بکر نے مارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ اگر ابو بکر کو غصہ آیا ہے تو ضرور اس نے کوئی معاملہ کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہودی بوڑھا وہاں پر کھڑا ہے حضرت ابو بکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جیسے ہی آئے نبی کو سلام کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حل ضربتہو یا ابا بکرین ابو بکر کیا تم نے اسے مارا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہی بوڑا کھڑا ہوا تھا فرمایا جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی مارا ہے اور اگر اجازت دو تو ایک اور مارنا چاہتا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے تم تو بڑے نرم مزاج ہو تم کبھی اتنے جلدی غصے نہیں ہوتے آج معاملہ کیا ہے تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے کہ تم نے اس کی پٹائی کر دی اور اب بھی ناراض ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مجھے گالی دیتا میں برداشت کر لیتا اگر یہ میرے گھر والوں کو گالی دیتا میں برداشت کر لیتا اگر یہ میرے قبیلے کو گالی دیتا میں برداشت کر لیتا لیکن اللہ کے نبی اس نے میرے خدا کو گالی دی ہے اور اگر میرے اللہ کو کوئی گالی دے تو ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ تو تو کہہ رہا تھا کہ بلا وجہ کے وداؤٹ اینی ریزن مارا تو نے اللہ کو گالی دی ہے اب وہ تو تھا یہودی اور تھا دشمن جھوٹا فوراں قسمیں کھانے لگا واللہ باللہ حشت اللہ کاللہ میں نے بالکل نہیں مارا میں نے کچھ نہیں کیا میں تو ویسے ہی بیٹھا تھا انہوں نے مار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر اسلام کا قانون ہے البینت علی علی المدعی والیمین کہ جو دعویٰ کرے گا اس کو گواہ لانا ہے جو انکار کرے گا اس کو قسم کھانی ہے ابو بکر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اس نے اللہ کو گالی دی ہے تو ابو بکر تمہیں گواہ لانا پڑے گا اور اگر تم گواہ نہیں لائے تو میں اس کو قسم کھانے کہوں گا اور اس کو تو کہنے سے پہلے یہ قسمیں کھا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ اور گواہ لے کر آؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے یہ اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس نے مجھے اللہ کے بارے میں سے کہا میں نے اس کی پٹائی کر دی اس کے ساتھیوں نے بھی دیکھا ہے لیکن وہ سب اس کے دوست تھے سب یہودی ہے میرے حق میں کوئی گواہی نہیں دے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اسلام کا قانون تو یہی ہے حالانکہ میرے بھائیوں سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ یہودی جھوٹا ہے میرا ابو بکر ایسا نہیں کر سکتا ہے لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہیں گواہ تو لانا پڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہ ہے گویا ترجمانی کر رہی تھی کہ ابو بکر گواہ تو لانا لانا پڑے گا نہیں لاؤ گے تو یہودی کو کہوں گا کہ وہ تمہیں بھی تماچا مارے سارے صحابہ پریشان ہیں سب جانتے یہودی جھوٹا ہے عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر گواہ تو تمہیں لانا پڑے گا ابھی اللہ کے نبی نے یہ جملہ فرمایا ہے اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب معاملہ ہو گیا آسمان والے کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ میرے ابو بکر پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے میرا ابو بکر بے قصور ہے آج کوئی اس کے لیے گواہی نہیں دیتا ہے اعلان ہوا اگر آج فرش والے گواہی نہیں دیتے ہیں تو ابو بکر کے لیے تو آج عرش والا گواہی دے گا اسی وقت آیت کریمہ نادل ہوئی جو آج بھی قرآن میں موجود ہے لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیا اللہ کے نبی پر وہی شروع ہو گئی آیت کریمہ نادل ہو گئی اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ ہاں اگر اگر فرش والے خاموش ہے تو عرش والا گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے واقعتاً کہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے اور ابو بکر اس معاملے میں بالکل سچے ہیں آیت کریمہ نادل ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا اور اس یہودی کو بھگا دیا برحال میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ان صحابہ کا جذبہ تھا کہ ایسا یقین بنا ہوا تھا اللہ پر آخرت پر نبی کی نبوت پر کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ان کے مزاجوں میں تبدیلی آ جاتی اور اسی بنا پر تو اللہ کے یہاں ان کے لیے انعام بھی بہت بڑا കീഴടക്കപ്പെടായ قرآن کریم نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی راضی وہ اللہ سے تو میرے بھائیوں میں آج بات یہ کر رہا تھا کہ کل کا دن جیسے ہمارے جیسی ایسی سٹوڈنٹس کے لیے یا تو ڈریڈڈ یا پلیزنٹ بن جائے گا اسی طریقے سے ایک دن ہمارا بھی زندگی میں ایسا آئے گا کہ وہ دن ہمارے لیے خوشحالی کا دن ہوگا یا غمی کا دن ہوگا عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹ کے پیچھے پیچھے ملے گا اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے ایسا اللہ کو راضی کر لو کہ اللہ راضی بھی نصیب کر دے کلی میں پڑھ رہا تھا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنتیوں کو جو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کرائیں گے جو پہلی مرتبہ دیدار ہوگا اللہ کا تو نو لاکھ سال تک ایمان والا دیداری کرتا رہے گا نو لاکھ سال نائن ہنڈریڈ تھاؤزن یئرز تک ایمان والا دیدار ہی دیدار کرتا رہے گا اس کے بعد اللہ فرمائیں گے چلو اب جنت میں جاؤ تو ایمان والا ایسے ضد کرے گا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے بچہ دودھ پیتا ہے پھر ماں ہٹا دیتی ہے جیسے ہٹاتی تو وہ ضد کرنے لگتا ہے اپنی ماں کی چھاتی کی طرف چپکنے لگتا ہے بالکل اس طرح یہ ایمان والوں کو بھی جب اللہ کہیں گے چلو دیدار ہو گیا جنت میں جاؤ تو یہ بھی اس طریقے سے روئیں گے اور واویلا مچائیں گے اللہ ابھی تو دیکھنا شروع کیا ہے اللہ کہیں گے نو لاکھ سال گزر چکے ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیدار خداوندی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اچھے عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے اور وہ دن دکھائے کہ ہم سب کے دائیں ہاتھ میں اپنا نام اعمال مل جائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین